بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اما بعد بزرگو دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ کا مبارک دن ہے اور آج کے مبارک دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہماری زبان پر درود پاک ہو سب پڑھیے محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کے بعد اللہ نے ماہوہ علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے اور میری جیون ساتھی بھی دنیا میں آ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا یہ تمہاری بیوی ہے یہ تمہاری رفیق حیات ہے اب تم دونوں ساتھ میں زندگی زندگی گزارو حضرت آدم علیہ السلام نے جب محوہ کے قریب ہونا چاہا انہیں چھونا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ آدم تم محوہ کے اس وقت تک قریب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا مہر نہ ادا کر دو تم دونوں کا ملا اس وقت ہوگا جب تم اپنا مہر ادا کرو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا مہر ہے کونسا مہر میں ادا کرو جس کے بنا پر میں اپنی بیوی ہوا کے قریب ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ آدم تمہارا مہر یہ ہے کہ میرے آخری آنے والے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ درود شریف پڑھ لو یہ تھا ہمارے نبی کا مقام کئی دل سے اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد اللہ مسل سیدام محمد اللہ مسل سید دینا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایک بہت بڑے فقیح گزرے ہیں اور زبردست محدث تھے حضرت شیخ ابو بکر سندی قرشی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں وہ اس روایت کو نقل کرتے جو میں آپ کو سناؤں بڑی پیاری روایت ہے حضرت شیخ ابو بکر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکہ مکرمہ میں کافروں کا خوب غلبہ تھا اور جو کفار مکہ اور مشرقین مکہ تھے وہ چھائے ہوئے تھے ہر اعتبار سے طاقت دولت مالداری کے اعتبار سے چھائے ہوئے تھے اور وہ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے ابھی ابھی اسلام کھلنا شروع ہوا ہے اسلام والے مسلمان کمزور بھی ہے طاقت کے اعتبار سے مالی اعتبار سے بھی کمزوری ہے اور اس زمانے میں جب ابو جہل کی لوگ بہت عزت کرتے تھے اور مسلمانوں کے بارے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا یہ غریبوں کی جماعت ہے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور یہ کلاش اور مفلس قسم کے لوگ ہیں اس زمانے کا یہ واقعہ ہے ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ میں کعبت اللہ کے قریب حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کونے میں حرم شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اب اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سائل ایک مانگنے والا وہ مانتے مانتے جتنے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کعبہ کے قریب تھے وہ سب کے پاس جا کر اللہ کے نام پر مانتا کہ کچھ دے دو بابا خدا کے نام پر دے دو بابا تو وہ گھومتے گھومتے ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جو مکہ کا بڑا سردار اور مالدار ہے کہ کچھ مجھے دے دے خدا کے نام پر جب ابو جہل نے یہ دیکھا تو ابو جہل کی نظر پڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسے مذاق سوجی اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو اب بڑا مزہ آئے گا یہ مجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے تو اس مسائل کو یہ کہا کہ اگر تجھے کچھ چاہیے تو دیکھ ایک ہی آدمی تیری جھولی بھر سکتا ہے ہے وہ وہ وہ سامنے شخص بیٹھا ہوا اس سے مانگ تجھے کچھ دے گا اب ظاہری بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور یہ صحابہ غربت کا حال ہے ان کے اپنے گھروں کے اندر چولے نہیں چل رہے ہیں اور ابو بکر اور ابو جہل نے اسی لیے بھی بھیجا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زلیل کرے اور سائل جب جائے تو وہ ظاہری بات ہے کہ یہ کہیں گے کہ بھائی میں تجھے کیا دوں میرے گھر پر نہیں ہے برحال اس نے اشارہ کیا کہ ان سے جا کر مانگو وہ مانگنے والا وہاں پر چلا گیا ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ ابو جہل اس کو میرے پاس بھیج رہا ہے اور ابو جہل اس کے ساتھی ہس رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں وہ سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو آپ میں آپ کے سیر سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو میری جھولی میں کچھ ڈال دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس ساحل کو یہ کہا کہ تو تیری دونوں مٹھی بند کر دے تو تیرے دونوں مشت کو بند کر دے اور اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قریب بٹھایا کچھ دیر تک پڑھتے رہے اور پڑھنے کے بعد اس کے ہاتھوں پر دم کر دیا پڑھنے کے بعد میں پھوک مار دی ہاتھوں پر دم کیا اور یہ کہا کہ جن لوگوں نے تجھے بھیجا ہے انہی کے پاس جا اور وہاں پر جا کر اپنی مٹھی کو کھول دینا یہ سائل وہاں سے اٹھتا ہے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی جا بیٹھے ہوئے وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنی مٹھی کو کھول کر بتا جاتا ہے ان لوگوں کا بیان ہے کہ جب ساحل نے اپنی مٹھی کو کھولا تو اس مٹھی میں ہم نے ایک بڑا خوبصورت ہیرہ دیکھا ہم نے ایک پول کو دیکھا اور اس زمانے کے اعتبار سے اس ہیرے کی قیمت ایک ہزار دینار بتلائی جاتی ہے ون تھازینڈ گولڈ کوائن کا وہ جوہر تھا وہ گوہر وہ گیرا تھا جو ہاتھ میں موجود تھا حیران ہو گیا ابو جہل اور ابو جہل کھڑے ہو گیا بالکل اس کے ساتھی کھڑے ہو گئے کہ یہ اتنا قیمتی ہیرا تو کہاں سے لے کر آیا تم نے ہی تو کہا تھا اس سے جا کر مانگو میں نے ان سے مانگا انہوں نے میری مٹھی بند کروائی کچھ پڑھ کر دم کر دیا اور مجھے تمہارے پاس بھیج دیا ابو جہل کھڑا ہو گیا اور سیدھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور سوال کرتا ہے کہ علی یہ اتنا قیمتی ہیرا تم کہاں سے لے کر آئے تم تو غریب اور مفلس ہو تمہاری تندستی کو سب جانتے ہیں یہ اتنا مہنگا ہیرا تم کہاں سے لے کر آئے کہاں سے تم نے اس کو حاصل کیا اور اتنا تمہارے پاس ہو گیا کہ تم نے ایسا قیمتی ہیرا اسرائیل کو دے دیا آخر تم لائے کہاں سے وہ سب کوشچن کر رہے ہیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس جب یہ سائل آیا اور اس نے اللہ کے نام پر مجھ سے سوال کیا مجھے بہت شرم آئی کہ میں اسے خالی لوٹا دو لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اس لیے میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا میں نے کہا تیری مٹھی بند کر لے میں نے دعا کی اور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا گیا اور درود پاک کر میں نے دم کر دیا اللہ نے اس کی برکت سے اس کے ہاتھ میں ہیرہ دے دیا ارباب تاریخ لکھتے ہیں شیخ ابو بکر سند قرشی نقل کرتے ہیں کہ اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ ابو جہل کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے تین آدمیوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا یہ ہے درود پاک کی برکت پڑھو نہ دل سے اللہم صلی علی سیدنا محمد مد اللہ صلی محمد اللہ صلی علا سدینا محمد صاحب مواہب اللہ دنیا نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جب اللہ نام اعمال لوگوں کے تولے جائیں گے اور سارے لوگ کھڑے ہوں گے ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں کم ہوگی بدیاں زیادہ ہوگی مایوس کھڑا ہوگا کہ میں تو گیا میری نیکیوں کا پڑھلا ہلکا ہے بدیوں کا پڑھلا غالب ہے اب تو میرے کام سے گیا وہ پریشانی کے عالم میں ہوگا اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آ جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک سے ایک چھوٹی سی پرچی اس کے میزان میں ڈال دیں گے وہ پرچی اس کے میزان میں پڑے گی اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اعلان ہو جائے گا انطلقو بی عبدی الالجنہ ارے میرے بندے کی نیکیاں بڑھ گئی جاؤ جاؤ اسے جنت میں لے کر جاؤ وہ شخص تو بہت خوش ہو جائے گا اور وہ حضور کی طرح متوجہ ہو کر کہے گا آپ کون ہے آپ کی سورت صورت اتنی پیاری آپ کی سیرت اتنی پیاری آپ کون ہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارے میں تو اللہ کا نبی ہوں اور تو میرا امتی ہے اور یہ پرچی جو میں نے ڈالی تھی یہ وہ درود پاک ہے جو دنیا میں تو میرے اوپر بھیجا کرتا تھا آج تجھے ضرورت تھی میں نے تیری ضرورت کے وقت میں اسے تیرے پڑھنے میں ڈال دیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود کا ورد نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد